یزید بن خرمس سے روایت ہے کہ نجدہ بن عامر حروری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس یہ سوال لکھ کر بھیجا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ساتھ لے کر جہاد کرتے تھے اور کیا آپ ان کے لیے مال غنیمت سے حصہ بھی مقرر فرماتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو جواب میں لکھا تم نے میرے پاس یہ سوال لکھا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ساتھ لے کر جہاد کرتے تھے ہاں آپ ان کے ہمراہ جہاد کرتے تھے وہ بیماروں کا علاج کرتی تھیں اور مال غنیمت سے ان کو بطور انعام کچھ دیا جاتا تھا رہ گئی حصے کی بات تو آپ نے ان کے لیے حصہ نہیں مقرر کیا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھپن یہ حدیث صحیح ہے